وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی بزنس میں شریک ہونا چاہتا ہے تو اس کے کیا اصول ہیں کہ آدمی اس بزنس کے اندر شریک ہو سکتا ہے تو دیکھیے اس کی تفصیل تو آپ کو فقہ کتابوں کے اندر ملے گی لیکن آپ نے بھی موٹے موٹے وصول طلب کیا ہے یا سوال کیا ہے تو اس کے بارے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جس چیز کا بزنس آدمی کر رہا ہے وہ مال حلال کا ہونا چاہیے اگر وہ حرام کاروبار ہے جیسے شراب کا بزنس کر رہا ہے یا جو چیز شریعت کے اندر حرام ہے اس کی بزنس کوئی کر رہا ہے تو اس کے اندر شراکت یا مزاربت جائز نہیں ہے ایسے ہی نمبر دو وہ سودی کاروبار نہ کر رہا ہو ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ لوگوں سے پیسے لیتے ہیں اور وہ کہیں سود پر لگا دیتے ہیں اور پھر وہ ان کو سود ملتا رہتا ہے اور وہ پھر اسی سود میں سے جو پیسہ لگاتا ہے اسے دیتے ہیں تو یہ بھی جائز نہیں ہے اس طرح کہ اگر کوئی کاروبار کر رہا ہے معلوم ہو کہ سعودی کاروبار کر رہا ہے یا سود پر اس نے پیسہ رکھ دیا ہے اور اس کو منتھلی سود ملتا ہے اسی میں سے لوگوں کو دیتا ہے تو ایسا کرنا بھی جائز نہیں ہے یا ایسے ہی اگر کوئی آدمی فراڈ کر رہا ہے لوگوں سے پیسے لیتا ہے اور دوسروں کو پیسے دیتا ہے اس طریقے سے اگر کوئی کر رہا ہو اور کسی کے بارے میں یقین ہو کہ اس طریقے سے وہ کر رہا ہے تو اس میں بھی مزاربت یا مشارکت جائز نہیں ہوگی اور چوتھی بات یہ ہے کہ اگر یہ تمام چیزیں پائی جا رہی ہیں شرع اصولوں پر تجارت ہو رہی ہے اور حلال چیز کی تجارت ہے اس میں حرام کاروبار نہیں ہے یا سعودی کاروبار نہیں ہے تو جو انسان پیسہ لگائے اس کا جو فائدہ ہو وہ متعین ہونا چاہیے کہ ہم کو اتنا فیصد فائدہ ملے گا یعنی یہ یعنی آپ کو آدھا ملے گا یا محنت کرنے والا ساٹھ پرسینٹ لے گا آپ کو تیس چالیس پرسینٹ دے گا یا یہ کہ وہ اسی پرسینٹ لے گا آپ کو بیس پرسینٹ دے گا جس پر بھی دونوں کے اتفاق ہو جائے تو اسی صورت میں یہ جو ہے یہ جائز ہے لیکن اگر وہ متعین کر دے کہ ہر مہینہ ہم آپ کو اتنا پیسہ دیں گے تو یہ جائز نہیں ہوگا کیونکہ یہ متعین رقم ہے اور تجارت کے اندر فائدہ بھی ہو سکتا ہے اور گھاٹا بھی ہو سکتا ہے لہذا متعین نہیں ہونا چاہیے کہ ہر مہینہ ہم آپ کو اتنا پیسہ دیں گے اگر ایسا وہ کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جائز نہیں ہے کیونکہ فائدہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے فائدہ کم بھی ہو سکتا ہے اگر وہ آپ متعین کر لیں اور اس صورت میں آپ کو زیادہ دے رہا ہے یعنی وہ آپ کو جو ہے جتنا اس کو فائدہ اسے زیادہ دے رہا ہے ایک تو اس میں اس کا خود خسارہ ہے اور ایک جو ہے مان لیجئے اس کو زیادہ مل رہا وہ آپ کو کم دے رہا ہے تو اس میں آپ کا خسارہ ہے تو یہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے اس لیے جو ہے یہ فیصد متعین ہونا چاہیے پرسنٹ متعین ہونا چاہیے کتنا فائدہ آپ کو ملے گا اور ایک بات یہ بھی اس کے اندر ہوتی ہے کہ جو انسان پیسہ لگاتا ہے اگر تجارت کرنے کی وجہ سے خسارہ ہو جائے اور اس میں جو عامل ہے محنت کرنے والا ہے اگر اس کی طرف سے کوتاہی نہیں ہے اور غفلت نہیں ہے تو اسی صورت میں وہ پیسہ جو ہے لگانے والے کو نہیں ملتا ہے کیونکہ اسی صورت میں عامل کی محنت جاتی ہے اور جو پیسہ لگاتا ہے اس کا پیسہ جاتا ہے تو اگر تجارت میں نقصان ہو گیا پورا پیسہ برباد ہو گیا یا فرض کریں اچانک کوئی مصیبت آ گئی آگ لگ گئی یا اس طریقے سے کوئی طوفان آ گیا زلزلہ آ گیا سارا مال بہہ گیا یا سیلاب میں یا سارا مال جل گیا تو اس میں اس آدمی کا کوئی قصور نہیں ہے تو اس میں چونکہ اس نے محنت کی تھی اس کی پوری محنت برباد ہو گئی اور جو پیسہ لگا رہا اس کا پیسہ برباد ہوگا تو اس طریقے سے جو ہے یہ یہ مضاربہ یا مشار جو ہے اس کی شکل ہوتی ہے ایسے جو محنت کرنے والا ہے وہ اپنی مزدوری نہیں لے سکتا ہے کیونکہ وہ پیسے سے اس لیے اس کو معاف رکھا گیا ہے کیونکہ اس کی محنت لگتی ہے اگر وہ کہتا ہے کہ بھائی میں محنت کرتا ہوں تنخواہ بھی لوں گا اور فائدہ بھی لوں گا تو یہ جائز نہیں ہوگا ہو سکتا ہے جو فائدہ ہو اتنا ہی ہو جتنا وہ تنخواہ لے لیتا ہے پھر آپ کو نقصان ہوگا پیسہ لگانے والے کا تو یہ ساری چیزیں ہیں اور ایسے ہی جو لوگ بزنس کرنے والے ہیں امانت دار ہونا چاہیے کہ یعنی دیانت دار امانت دار ہونا چاہیے اور ان کے بارے میں معلوم ہو کہ وہ یعنی جھوٹ نہیں بولتے ہیں فراڈ نہیں کرتے ہیں دھوکہ نہیں دیتے ہیں اس طرح کی بھی چیز ہونی چاہیے تو اگر یہ ساری شرطیں اور سارے اصول پائے جائیں تو اسی صورت میں انشاءاللہ جو ہے اس کے اندر انسان پیسہ لگا سکتا ہے آدم اللہ علیہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ